عقیدت وہ ہے اور قیام رمضان سے مراد تراوی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تتوعات بھی ایمان میں داخل ہیں اور وہ ایمان کا جز معتضا کی رائے یہ ہے کہ فرائض جو ہوتے ہیں وہ تو ایمان میں داخل ہوتے ہیں لیکن وہ ایمان میں داخل نہیں تو امام بخاری نے یہاں تطبع کا لفظ لا کر متضلہ کی تردید کی اس کے بعد روایت ہے من قام رمضان ایمانا غفر له ما تقدم من ذنبه اگلا باب ہے سوم رمضان کہ رمضان کا رودہ اگر اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھا جائے تو بھی ایمان میں داخل ہے یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ تو نفل ہے اور سوم رمضان فرض ہے تو فرض کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا اور تتبو کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تتو کو مقدم کر دیا اور فرض کو مؤخر کر دیا یہ تو مناسب معلوم نہیں ہوتا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ جو قیام رمضان ہے یہ زمانہ مقدم ہے سوم سے چاند جب ہو جاتا ہے تو رات میں تراوی پڑھی جاتی ہے اور روزہ اگلے دن رکھا جاتا ہے تو روزہ موخر ہوتا ہے اور تراوی مقدم ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے کیونکہ قیام رمضان کو تقدم حاصل ہے اور سوم رمضان وہ زمانہ مؤخر ہے اس لیے امام بخاری نے اسی کی رعایت فرمائی دوسری ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیام رمضان یہ وجودی عمل ہے اور سوم رمضان یہ سلبی اور ترقی ہے قیام رمضان میں تو تراوی بھی پڑی جاتی ہے اور سوم رمضان میں کھانے کو چھوڑا جاتا ہے پینے کو چھوڑا جاتا ہے نفسانی خواہشات کو چھوڑا جاتا ہے تو اس واسطے وجودی چونکہ قیام رمضان ہے تو اس کو مقدم کیا ہے اور سوم رمضان چونکہ وہ ترکی ہے اور سل بھی ہے اس لیے اس کو مؤخر کر دیا تیسری ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ قیام رمضان یہ سنن قبلیہ کے قبیل سے ہے جیسے آپ فجر کی نماز فرض ہوتی ہے اس سے پہلے سنن قبلیہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے زور کی نماز سے پہلے سنن قبلیہ ادا کی جاتی ہیں تو یہ من قبیل سنن قبلیہ ہے اور سنن قبلیہ چونکہ مقدم ہوتی ہیں لہذا یہ بھی مقدم کر دیا گیا چوتھی ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ قیام رمضان بمنزل تمہید ہے جب آدمی رات کو چاند ہونے کے بعد تراوی پڑھتا ہے اس کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے تلاوت کرتا ہے دعائیں کرتا ہے تو ان اعمال کو کرتے کرتے شہری کا وقت آ جاتا ہے اور شہری سے روزہ شروع ہوتا ہے تو گوا یہ قیام رمضان بطور تمہید ہوا کہ آپ نے رات کو تراوی پڑی اور تراوی کے بعد پھر آپ نے تلاوت اور ذکر اور دعا کا سلسلہ جاری کر دیا اور پھر یہ اعمال شہری تک کا دراز ہو گئے اور شہری کے بعد روزے کا آغاز ہوا تو اس طرح چونکہ تمہید پہلے ہوتی ہے تو یہ قیام رمضان پہلے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والصلاة والسلام على من لا نبی بعده ام بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورئيس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجعفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين قال باب الدين يسر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وبه قال حدثنا عبد السلام بن متحر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سيد بن أمي سيد المقبري عن أبي هريات رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين الدين يسر ولن يشاد غلبه وقاربوا وقاربوا وابشروا وابشروا واستعينوا واستعينوا بالغدوة بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة اور اگر ابشروا نہ پڑھیں تو پھر وابشروا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سوم رمضان کے بعد الدین و یسرون کا ترجمہ قائم کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوم رمضان سے الدین و یسرون کا کیا تعلق ہے تو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوم میں بھی یسر موجود ہے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے کھانے پینے سے روک دیا گیا ہے تو یہ ایک مشکل کام ہے اور اس کے اندر ہے یوسر نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایک تو یہی دیکھ لو کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ اگر آدمی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اگر وہ مریض ہے تب بھی اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ شیخ فانی ہے تو روزہ اس سے بالکل معاف ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لو کہ سال بھر میں ایک مہینے کے لیے روزوں کا حکم دیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ بارہ مہینے ہیں تو چھ مہینے روزے رکھو اور چھ مہینے افطار کرو فقط ایک مہینہ تو مریض کے لیے مسافر کے لیے اس رعایت سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کے اندر یسر ہے اسر نہیں ہے اسی طریقے سے گاہ شیخ ثانی کو معافی دی گئی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یس ہے نماز کا معاملہ ہے نہ مریض سے معاف ہے نہ مسافر سے معاف ہے نہ شیخ ثانی سے معاف ہے روزے میں یہ معافیاں موجود ہیں اسی طریقے سے روزہ سال بھر میں ایک مہینے میں ہوتا ہے اور یہ آپ کا وہ نماز جو ہے وہ روزانہ پانچ وقت میں ہوتی تو اس لیے امام بخاری نے و کا ترجمہ قائم فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روزے کے اندر نہیں ہے یسر ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ روزہ ایک مشکل عمل ہے لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان اعمال تکلیفیہ کو اعتدال کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے تو پھر وہ آسان ہوتے ہیں مشکل نہیں ہوتے تو امام بخاری نے الدین و اسلم کا ترجمہ قائم فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے اعمال کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے ان کے اندر یسر ہے عسر نہیں ہے اور یہ عسر جب آتا ہے جب آدمی غلو سے کام لیتا ہے اگر وہ اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے اندر یسر موجود ہوتا ہے اور حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ تینوں یسرون کا ترجمہ قائم کر کے امام بخاری نے معتدلا اور خوارج کی تردید کی ہے معتدلا اور خوارج کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی تو ایمان ختم ہو گیا روزہ نہیں رکھا تو ایمان ختم ہو گیا ذرا ذرا سی باتوں پر وہ آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں تو اس میں تو اس ہوگا حالانکہ شریعت کے اندر اسر نہیں ہے یسر ہے تو اس لیے امام بخاری نے یہ ترجمہ لا کر متحدہ خوارج کی تردید کی ہے کہ ان کا یہ خیال کہ روز کے ذرا سے گناہ کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ غلط ہے اور ایک بات آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے اسلوب کی رعایت کی ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے شہر رمضان الزی منترا فی القرآن حدل الناس وبینا فمن شہد من کم الشہر فلیسم ومن کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر تو فمن شہید کو مریض اللہ ایام فعید یرید اللہ بکم الیسر تو روزوں کے ذکر کے بعد قرآن نے یرید اللہ بکم الیسر فرمایا ہے تو اس لیے امام بخاری نے قرآن کے اس اسلوب کی رعایت کرتے ہوئے سوم کے بعد ذکر کیا ہے اس کے بعد روایت ہے روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دین آسان ہے اور کوئی آدمی دین کا مقابلہ کرنے کا عمل نہیں کرے گا مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا یعنی اگر کوئی آدمی غلو اختیار کرے اور دین کے ساتھ کشتی لڑنے لگے اور دین کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اعتدال نہ اختیار کرے اور اعتدال کی راہ کو نہ اپنائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مغلوب ہو جائے گا اور دین غالب آ جائے گا ایک آدمی یہ طے کرتا ہے کہ میں قائم اللیل رہوں گا تو کب تک قائم اللیل ہے وہ اگر رات کو نہیں سوئے گا تو ہمیشہ اس عمل کو اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی اس کے گال پچک جائیں گے دماغ کے اندر خشکی آ جائے گی اور وہ جناب پاگل ہو جائے آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی نے یہ فیصلہ کیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں میں تو رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں جب میں رات کو نماز کے بعد ساتھ سونے کا عمل بھی اختیار کرتا ہوں تو تم مجھ سے آگے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا کہ میں شام الدہر رہوں گا اب شام الدہر رہنے کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ آدمی کی صحت خراب ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بھی رد کیا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں تو مطلب یہ ہوا اسی طرح اگر کوئی آدمی تجرد کی زندگی اختیار کرے گا تو آپ دیکھ لو راہبوں کو اور راہبات کو کہ انہوں نے تجرد کی زندگی اختیار کی لیکن یہ کہ وہ مبتلا ہوئے اور وہ اپنی عفت کی حفاظت نہیں کر سکے تو اس لیے جو آدمی بھی دین کا مقابلہ کرے گا یعنی غلو اختیار کرے گا اور دین کے ساتھ کچھ بھی لگے گا تو وہ مغلوب ہوگا دین غالب آ جائے گا لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اعتدال کا راستہ اختیار کرو نا روی اختیار کرو یہ آپ نے تعلیم دی فرمایا کہ فصد مسددو کے معنی ہے کہ اعتدال کا راستہ اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرو وقارب اور روی کے قریب رہنے کی کوشش کرو اگر حقیقت جو میانہ روی کا حق ہے وہ ادا نہ کر پاؤ تو اس کے قریب رہنے کی کوشش کرو وقاربو کا معنی یہ ہے اور وسعین بالغد ہوتی وہ رو ہوتی وہ شہید مین دل جا اور مدد حاصل کرو صبح کے وقت سے اور مدد حاصل کرو زوال کے بعد کے وقت سے اور مدد حاصل کرو رات کے وقت سے میں فجر کی نماز کی طرف اشارہ ہو گیا کیونکہ وہ صبح ہوتی ہے اور روح زوال کے بعد کا وقت ہے اس میں اشارہ ہو گیا زور اور اثر نماز کی طرف اور تلجا میں اشارہ ہو گیا مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف تو وہ پانچوں نمازوں کی طرف ان الفاظ سے آپ نے اشارہ فرما دیا یہ تلجا اگر ادلاج سے تو باب افال میں ادلاج کے معنی آتے ہیں رات کے اول حصے میں سفر کرنا اور اگر یہ ابتلاج سے ہے تو پھر اس کے معنی آتے ہیں رات کے آخری حصے میں سفر کرنا یا ادلاج سے لیا جائے تو اول لیل مراد ہے اور ابتلاج سے اگر لیا جائے تو آخر لہل مراد ہے بہرحال ان اوقات ثلاثہ کا ذکر فرما کر نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ترجمت الباب میں تھا الحمیفیت السودا الحمیفیت سمہ سمہا کے معنی تھا سہل اور آسان اور حنیفیہ یہ حنیف سے ماخوذ ہے اور حنیف اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف وائل ہو جائے سب سے قطع تعلق کر دے اور سب سے قطع تعلق کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف جھک جائے اللہ کی طرف مائل ہو جائے اللہ کا ہو کر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو حنیف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا رخ اللہ کی طرف کر دیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاط والسلام کو نمرود کی نار میں جب ڈالا گیا تو فرشتے نے آ کر کہا کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں تو حضرت ابراہیم نے کہا اما علیہ کا فلا وہ اما من اللہ ہی فلا اگر تم عبادت کے لیے آئے ہو تو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور اللہ مدد کریں گے تو وہ بے شک بندوق اما الہی کا من اللہ ہی حضرت ابراہیم کا اللہ کی طرف مائل ہونا اور غیر اللہ سے کٹ جانا یہ ظاہر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا اپنے رشتے داروں کو چھوڑا اور وہ عراق سے شام کی طرف سفر کر کے تشریف لے گئے یہ بھی اللہ کے لیے تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم دودھ پیتے ہوئے بچے کو اللہ کے حکم سے وادی غیر لے جا کر چھوڑ دیا ہے کہ وہاں تو زندگی گزارنے کے اسباب مفقود تھے کوئی سامان موجود نہیں تھا کوئی انتظام نہیں تھا اللہ کا حکم تھا حضرت ابراہیم نے بغیر کسی چوب چڑھا کے اس پر عمل کیا اور بچے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑ دیا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا تو حضرت ابراہیم فوراً تیار ہو گئے اور انہوں نے اس کے اندر کوئی پسو پیش نہیں کیا اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم بہو بکل محمد اللہ نے امتحان لیا ہے ابراہیم کا کئی طریقوں سے اور وہ ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوا لہو اور بہو اسلم خالہ اسلم تو العالمین جب ان سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو تو انہوں نے حوالے کر دیے تو یہ حنیفیت جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرار دی گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا وہ تبھی ملت ابراہیم حنیفہ تو اس لیے یہاں پر حنیفیت کا ذکر کیا تو یہ تین جو ہے یہ سہل بھی ہے سہل کس لیے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ اگر کپڑا پاک ہو جائے گا تو اس کو کاٹ کر پھینکنا پڑے گا وہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا ان کے یہاں گویا چوتھائی مال زکات کے اندر ادا کرنا لازم تھا جب کہ آپ یہاں ڈھائی فیصد ان کے یہاں یہ حکم تھا کہ اگر کسی سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف نہیں ہے اور یہاں خطا و نشان میں اللہ نے معافی دی ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی کو خنازیر اور بندروں کی شکل میں گامس کر دیا گیا اور اس امت کو یہ سزا نہیں دی گئی تو اس لیے یہ حنیفیت کی شان بھی رکھتی ہے اور سہولت اور آسانی کی شان بھی رکھتی ہے چلیے بابل الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ظهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى كبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون كبلته كبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العسر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمضى یہ صلى کو آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے اس پر فتح ہے اور غلف نہیں ہے ممن صلى معه صلى نہیں صلى ممن صلى معه فمر على اهل مسجد رات میں منص ممن صلى ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون

فدارو فدارو كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل البيت المقدس واهل الكتاب فلما ولا وجهه قبل البيت انكروا ذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على الكبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم طلب الدين يسر جو آیا ہے اس میں بظاہر اشکال یہ ہوتا ہے کہ کتاب الایمان سے تو اس کا تعلق ہے نہیں پھر امام بخاری نے الدین و یسرون کا ترجمہ کیسے قائم کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں یہ یسر جو آتا ہے یہ اعمال کے ذریعے سے آتا ہے اعمال ہی کی وجہ سے عسر آتا ہے اور اعمال ہی کی وجہ سے یسر آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اعمال دین ایمان میں داخل ہیں اعمال ایمان میں داخل ہیں لہذا جب اعمال ایمان میں داخل ہیں اور انہیں کی وجہ سے یسر آتا ہے تو اس کا تعلق کتاب المان سے ہو گیا اب اس کے بعد چونکہ امور ایمان کا ذکر امام بخاری کر ہی رہے ہیں تو اس لیے اثرات من ایمان کا ترجمہ امام بخاری نے قائم کیا یہ بھی امور ایمان میں داخل ہے اور یہ وجہ ہے کہ وسطین و کے کے اندر نماز اوقات خمسہ کی طرف اشارہ ہوا تھا تو اس لیے نماز کا ترجمہ قائم کر دیا دو باتیں ہو گئی ایک بات تو یہ ہوئی کہ امور ایمان کا ذکر ہو رہا ہے اور سلاد امور ایمان میں داخل ہے اس لیے اس کا ترجمہ قائم ہوا دوسری بات یہ ہوئی کہ پہلے باب کے آخر میں جملہ تھا وہ سعین و بالغدو و روح و شیم مین تو اس میں اوقات سلاد کی طرف چونکہ اشارہ کیا گیا تھا اس لیے اسلاد و مین المان کا ترجمہ قائم ہو گیا وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم عند البيت اس پر گفتگو بعد میں ہوگی پہلے روایت پڑھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول قدوم مدینہ میں اپنے اجداد یا کہا اپنے اخوال انصار کے یہاں اترے مدینہ جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے نزول فرمایا اپنے اجزاد یا کہا اخوال کے یہاں جو انصاری تھے یہ مجاز ہے اس واسطے کہ آپ کی والدہ بنت بنتے وہ قویشی ہیں وہ مدینے کی نہیں ہیں وہ قویشی نہیں ہیں وہ وہ وہ انصاری نہیں ہیں قویشی ہیں اور جب وہ قریشی ہیں اور انصاری نہیں ہیں تو آپ کی ننیال وہ مدینہ میں کیسے ہوگی اور آپ کی ممیال وہ مدینہ میں کیسے ہوگی نہ آپ کے اخوال مدینہ کے ہوں گے اور نہ آپ کے اجداد مدینہ کے ہوں گے وہ تو آپ کی والدہ کے حوالے سے مقرر ہوں گے اور والدہ قریشی ہے تو لہٰذا نندیال بھی آپ کی قریشی ہوگی اور ممیال بھی آپ کی قریشی ہوگی تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے دادا عبد المطلب کی نمیال اور ممیال کا ذکر ہے آپ کے دادا کون ہیں عبد المطلب عبد المطلب کا نام شہبت الحمد ہے عبد المطلب کا نام عبد المطلب نہیں ہے بلکہ ان کا نام شہبت الحمد ہے ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جانے لگا کہ مطلب کے بھائی تھے ہاشم اور وہ سفر کر رہے تھے عام طریقہ تھا کہ مکے والے شام کا سفر تجارت کی غرض سے کیا کرتے تھے تو وہ بھی تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے اور شام جاتے ہوئے مدینہ راستے میں آتا تھا تو مدینے میں بھی ان کی جان پہچان تھی اور مدینے میں بھی ان کا قیام ہوا کرتا تھا وہاں ایک خاتون تھی سلمہ بنت عمر یہ سلما بنت عمر جو خاتون تھی یہ ابن الجلاح کی بیوہ تھی اس کا پہلے شوہر تھا وہ ہے ہاں بنت الجلاح اس کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ خاتون موجود تھی لیکن یہ خاتون بڑی شان والی تھی اور اس کو وہاں اہل مدینہ کے یہاں گوا سیادت کا درجہ حاصل تھا اور یہ گوا معمولی اور عام خواتین میں شمار نہیں ہوتی تھی وہ اس سے لوگ شادی کرنا چاہتے تھے وہ یہ شرط لگاتی تھی کہ اگر میری شادی کسی شخص سے ہوئی اور میرے اس کے درمیان موافقت نہ ہوئی تو میں یہ نکاح کا تعلق ختم کر دوں گی تو یہ ایک ایسی شرط تھی کہ غیرت مند انسانوں کو یہ خیال آتا تھا کہ ہم نے اس سے شادی کی اور کل اس نے ہم سے علیحدگی اختیار کر لی تو ہماری بدنامی ہوگی تو اس لیے وہ مدینے کے بڑے لوگ شادی کرنے سے کتراتے تھے جناب ہاشم جب وہاں تھے اور ان کو اس کی شرط معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں اور وہ چونکہ مکے کے میں سے تھے اور شام والے آدمی تھے تو ان کی طرف ان سے سلما بنتے امر نے نکاح پر رضامندی ظاہر کر دی اور نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا یہ بچہ شہبت الحمد جس کا نام ہے جس کو عبد المطلب ہم کہتے ہیں یہ پیدا ہوا اس کے پیدا ہو جانے کے بعد ہاشم کا انتقال ہو گیا ہاشم کا انتقال ہو گیا تو مکے میں جو سیادت ہاشم کو حاصل تھی وہ اس کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب کو حاصل ہوئی ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ظاہر ہے جب اس کا انتقال ہو گیا تو کوئی اس کا قائم مقام ہوگا تو وہ قائم مقام متعلق بنے یہ متعلق جب قائم مقام بن گئے تو ان کو یہ خیال آیا کہ میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا وہ مدینے میں ہے اس کو لے کر یہاں آنا چاہیے وہ غیروں میں ہے مدینے والے لوگ وہ تو ظاہر ہے کہ قریشی نہیں ہیں اور وہ ویوسائے مکہ میں شامل نہیں ہیں تو ان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ وہ اس بچے کو مدینہ منورہ سے مکہ لے آئے جہاں سے وہاں گئے اور سلما بنتے عمر سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں اپنے گھر تو اس نے انکار کیا اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو وہاں لے جانے کی اجازت نہیں دوں گی تو جناب مطلب نے اس کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ مکے کے رہنے والے ہیں اور قریش میں داخل ہیں اور پورا عرب ان کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے اور جو مقام اور مرتبہ عربوں میں قریش کو حاصل ہے وہ تو کسی کو بھی حاصل نہیں تو میرا یہ بھتیجا اگر یہاں رہے گا تو ان تمام امور سیادت سے محروم رہے گا لہذا اس کو آپ میرے ساتھ بھیجیں ہم وہاں اس کو لے جائیں گے اور اس کو گوا قریش کی جو صفات ہیں اور جو ان کی عظمت اور ان کا مرتبہ ہے اس میں اس کو شامل کریں گے تو یہ بات جب سلما کو سمجھائی گئی تو اس کی سمجھ میں آ گئی پہلے تو سلما نے انکار کیا تھا اور بچے نے بھی انکار کر دیا تھا لیکن جب مختلف مطلب نے کہا کہ اب یہ بالغ ہونے والا ہے اور اس کو وہاں لے جانا مناسب ہے تو پھر رائے ہو گئی اس کے بعد پھر مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے اور اس بچے کے چچا تھے وہ اس کو لے کر آئے تو سواری پر یہ مطلب بھی موجود تھے اور پیچھے اس بچے کو بھی بٹھا رکھا تھا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب نے کوئی غلام خریدا ہے اور اس غلام کو لے کر وہ آ رہے ہیں تو عبد المطلب ان کو کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے تو اب مطلب نے کہا وہ حکم تمہارے لیے افسوس ہے ان نحو ابن ہاشم یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے غلام نہیں ہے تم اس کو غلام نہ کہو تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال وہ مدیوے میں تھی آپ کی ننیال نہیں تھی آپ کی والدہ تو قریشی ہے اور جب آپ کے اجداد اور آپ کے اخوال کا ذکر آیا تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی کی والدہ مدینے کی ہیں حالانکہ وہ نہیں ہیں تو پھر مجاز پر محمول کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ کے دادا کے نامے اور ماموں مراد ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ بنو مالک ابن نجار میں آپ جا کر اترے اور آپ کے جو احوال یا آپ کے اجداد ہیں وہ بنو ادی ابن نجار ہیں آپ مدینہ منورہ میں جب جا کر ٹھہرے ہیں تو بنو مالک میں ٹھہرے ہیں اور بنو مالک آپ کے اخوال اور آپ کے اجداد نہیں ہیں بلکہ بنو ادی ہیں تو بنو ادی اور بنو مالک یہ چونکہ ادی اور مالک بھائی بھائی ہیں اور دونوں کے گھر قریب قریب تھے اس لیے بنو مالک کہہ دینے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے یعنی نزول تو آپ کا بنو مالک میں ہوا اور اجداد و اخوال بنو ادی میں سے ہے تو پھر بنو مالک تو اخوال و اجداد نہیں ہے ان کو اخوال و اجداد اخوال و اجداد کیسے کہا گیا تو اس کا جواب میں نے دیا کہ اصل میں ادی اور مالک بھائی بھائی اور گھر ان کے قریب قریب ہے تو اس لیے ان کو مجازن اخوال اور اجداد سے تعبیر کر دیا گیا اس کے بعد پھر اجداد اور اخوال میں کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ ننیال والے لوگ انہی میں نانا بھی ہوتے ہیں انہی میں ماموں بھی ہوتے ہیں جو ننیال کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر نانا بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر مامو بھی ہوتا ہے تو اس لیے روایت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اجداد یا اخوال کے پاس اترے یہ کوئی اشکال کی بات نہیں اور آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی سولہ مہینے یا سترہ مہینے سولہ مہینے اور سترہ مہینے کی گوا تشریح یہ ہوگی کہ آپ مدینہ منورہ بارہ ربیع الاول کو پہنچے اور تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے پندرہ رجب کو آگے دن مدینہ منورہ آپ پہنچے ہیں بارہ ربیع الاول کو اور تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے پندرہ رجب کو اب بارہ ربیع الاول کے بعد اس مہینے کے اختتام تک یہ پورے دن لے لو اور رجب میں یہ پہلی تاریخ سے لے کر اور پندرہ تک کے دن لے لو اور جو اس میں کثر ہے اس کو حذف کر دو تو سولہ مہینہ بنے گا بارہ ربیع الاول کے بعد تیس ربیع الاول تک جتنے دن ہوتے ہیں وہ لے لو کتنے دن ہوں گے اٹھارہ ہوں گے اور ادھر پندرہ رجب تک جتنے دن ہوتے ہیں وہ لے لو وہ پندرہ ہوں گے پندرہ اور اٹھارہ تینتیس ہوں گے اور اس میں سے کسل کو آپ حذف کر دیں تو یہ گواہ سولہ مہینے بنے گا اور اگر آپ ربیع الاول کا بھی پورا مہینہ لیں اور رجب کا بھی پورا مہینہ لیں تو سترہ بنیں گے ایک حساب سے سولہ مہینے بنیں گے اور ایک حساب سے سترہ مہینے بنیں گے اگر بارہ سے لے کر تیس تک اور پہلی تاریخ سے لے کر پندرہ تک یہ تمام دن شمار کیے گئے اور درمیان میں سے کثر کو حدف کر دیا تو سولہ مہینے بنے گی آپ کو یہ شبہ ہوگا کہ ربیع الاول کے بعد رجب تک تو ربیع الاول ربیع ثانی جمع جماعت ثانیہ رجب یہ پانچ ہی مہینے ہوتے ہیں تو بھائی اس سال کے بارہ ربیع الاول کو آپ آئے ہیں اور اس سال کے رجب کی پندرہ تاریخ کو قبلہ تبدیل نہیں ہوا اگلے سال ہوا تو اگلا سال جب ہوگا تو سولہ مہینے بن جائیں اور اگر پورا رجب لیں گے اور پورا ربیع الاول لیں گے تو سترہ مہینے ہو جائیں گے تو اس لیے کسی نے وہ حساب کیا کہ ربیع الاول کے جو باقی دن ہیں وہ لیے اور رجب کے جو ابتدائی دن ہیں وہ لیے تو ان کے حساب سے سولہ مہینے بنے تھے تو سولہ کا ذکر کر دیا اور کسی نے پورا ربیع الاول اور پورا رجب لیا تو انہوں نے سترہ کا ذکر کر دیا اور او کا ذکر وہ اس لیے کہ ایک حساب سے سولہ بنتے ہیں ایک حساب سے سترہ بنتے ہیں تو اس لیے او کو بیچ میں لے آیا گیا سمجھ میں آ گئی بات اس کے بعد آگے ہے وکانا ان تكون قبلته قبل البيت اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو یہ کیوں پسند تھی اس لیے کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں اور ملت ابراہیمی کا قبلہ وہ ظاہر بیت اللہ ہے اس لیے پسند تھی کہ عرب کا کی تعلیف اسی میں تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے عرب کے لوگ وہ بیت المقدس کے احترام کے قائل نہیں تھے ان کی عقیدت بیت المقدس کے ساتھ نہیں تھی وہ تو یہودیوں کی تھی عیسائیوں کی تھی عام عرب کے جو لوگ تھے وہ تو بیت اللہ ہی کو اپنے لیے قابل فخر اور قابل تعظیم سمجھتے تھے تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ آپ کو بیت اللہ کے قبلہ بنائے جانے کی خواہش تھی کیوں اس لیے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے اور ملت ابراہیمی کا قبلہ وہ بیت اللہ تھا دوسری بات یہ ہوئی کہ تمام اہل عرب کی تعلیف اسی بات کا تقاضا کرتی تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے تیسری بات یہ ہے کہ آپ مکے کے باشندے ہیں اور مکے والوں کا قبلہ تو اللہ ہی تو اپنے شہر کے قبلے کا آپ کو شوق ہو اور اپنے شہر کے قبلے کی طرف آپ کی رغبت ہو اس میں کیا اشکال کی بات کہ آپ مکے کے باشندے ہیں وہیں پیدا ہوئے وہیں جوان ہوئے وہیں آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور وہاں مکے والوں کا قبلہ بیت اللہ اس کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ زمین کے مرکز پر قائم ہے اور جب بیت اللہ مرکز ارض پر قائم ہے تو ہر ایک آدمی کی رغبت مرکز کی طرف ہوتی تو اس لیے آپ کی رغبت بھی اسی مرکز کی طرف اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کو قیام الناس بنایا گیا کہ جب تک بیت اللہ قائم رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی اسی طرح جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قائم رہے گی یہ دنیا قائم رہے گی تو جیسے وہ قیام الناس ہے ایسے آپ بھی اپنی تعلیم کے حوالے سے قیام الناس تو اس بنا پر آپ کو یہ شوق تھا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ بنا دیا جائے اس کے بعد آگے ہے کہ وہ نحو صلاح اول اللہ سلاطن صلاح سلاۃ الصر اور آپ نے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی وہ عصر کی نماز تھی یہاں اختصار ہے بشر ابن برا ابن معرور کے انتقال کے بعد ان کی والدہ سے تعزیت کے لیے ملاقات کو آپ گئے اور یہ بنو سلیما کا کو خاندان تھا تو بشر ابن مرا برا ابن معرور کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی تعزیت کے لیے آپ بنو سلما میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں زور کی نماز کا وقت آ گیا تو مسجد بنو سلمہ میں آپ نے زور کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے وقت دو رکعت ہو چکی تھی دو باقی تھی تحریر قبلہ کا حکومت تو یہ واقعہ بنو سلمہ کا ہے اور تحویل قبلہ کا حکم وہاں آیا ہے اور اس کی صورت کیا ہوگی یہ ہے مدینہ اور یہ ہے بیت المقدس اور یہ ہے بیت اللہ اب آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور حکم آ گیا کہ ادھر منہ کرو تو اب ظاہر جب ادھر منہ کرنے کا حکم آیا تو آپ تو یہاں تھے نا امام اور قوم یہاں پیچھے تھی تو آپ یہاں آئیں گے اور یہاں آ کر ادھر منہ کریں گے ادھر بیت المقدس آپ امامت کر رہے ہیں اور ادھر آپ کا رخ ہے اب حکم آیا کہ ادھر کے بجائے ادھر رخ کرو تو یہاں کھڑے ہو کر آپ ادھر رخ نہیں کریں گے اس لیے کہ ادھر رخ کریں گے تو سارے مختدی آپ سے آگے ہوں گے مختدی تو پہلے سے ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں نا ادھر کو منہ کر کے اور جب آپ نے ادھر کو منہ کیا تو ظاہر ہے کہ ادھر کو منہ کرنے کے لیے آپ کو ادھر آنا پڑے گا اور مختلفوں کو بھی ادھر سے ادھر کی طرف رخ کرنا پڑے گا اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو عمل قلیل ہوگا اور عمل قلیل سے تو نماز کثیر ہوگا اور عمل کثیر سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس کا جواب یہ کہ نہیں اگر ضرور عمل کثیر کی نوبت آئے تو نماز فاسد نہیں ہوتی آپ کو مسئلہ معلوم ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اس کے لیے شادی ہو گئی اور وہ جناب جا کر وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد آ کر اپنی نماز پوری کرتا ہے تو عمل کثیر ہے یا نہیں اگر وہ کسی سے بات نہ کرے کوئی اور حرکت منافع سلاد نہ کرے تو سلاد سابقہ پر بنا کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے ہے بالکل مسئلہ ہے تو عمل کثیر ضرورت کی بنا پر وہ مفصد سلاد نہیں ہوتا تو یہاں بھی ضرور تھی کہ قبلے کی تحویل کا حکم آ گیا تھا اور یہ کہیے کہ اس وقت تک عمل کثیر مفصد سلاد قرار نہیں دیا گیا تھا یہ اس وقت کا واقعہ ہے بہرحال یہاں یہ ہو گیا پہلی نماز مکمل اور پوری جو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی وہ اصل کی نماز ہے اور اپنی مسجد میں ادا کی مسجد بنو سلیبہ میں تحویل قبلہ کا حکم آیا تو وہاں آپ نے زور کی نماز ادا کی تھی اور زور کی نماز کے دوران یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا اور زور میں جب حکم آ گیا تو ظاہر اب اثر کی نماز وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی جائے گی تو یہاں جو یہ لکھا ہے اب وہ لوگ سلاطن صلاح العصر اس سے مراد وہ نماز ہے جو تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد پوری کی پوری بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی ہے اور وہ آپ کی اپنی مسجد میں ہے یہاں جب آپ نے زور کی نماز ادا کی اثر کی نماز ادا کی تو یہاں سے ایک آدمی عباد ابن نہیں یا عباد ابن بشر یہ بنو حارثہ گئے ہیں اور بنو حارثہ کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اصل کی اصل کی نماز تو انہوں نے جا کے بتایا کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے اور آپ نے اب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیا ہے تو وہاں کے لوگوں نے بھی نماز کے اندر ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا یہ واقعہ اصل کا مسجد بنو ہار میں پیش آیا اور مسجد بنو ہار میں جا کر جو خبر دی ہے وہ عباد ابن نہک نے دی ہے یا عباد ابن بشر نے دی ہے اس کے بعد اگلے دن صبح کو فجر کی نماز میں قبا کے لوگوں کو اطلاع ہوئی تو مدینے سے فاصلے پر ہے وہاں کے لوگوں کو اس دن کی وہ تحویل قبلہ کی اطلاع نہیں ملی انہوں نے زور کی نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی عصر کی نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی مغرب بھی عشاء بھی فجر کی نماز میں وہاں آدمی پہنچا اور فجر کی نماز میں وہاں جا کر اس نے ان کو اطلاع کی ہے تو پھر فدارو کماؤں وہ نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو حاصل یہ ہوا کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا مسجد بنو سلیبہ میں اور اس کے بعد عصر کی نماز آپ نے اپنی مسجد میں بیت المقدس کی طرف پوری کی پوری نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی اور وہاں اصل کی نماز کے بعد مسجد بنو حارثہ میں جا کر کسی آدمی نے وہاں لوگوں کو اطلاع کی وہ یا ابا دیگر نحک ہے یا ابا دیگر بشر ہے اور قبا کی مسجد میں یہ اطلاع لوگوں کو اگلے دن فجر کی نماز میں ہوئی اب یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قبا والوں نے زور کی نماز میں تحویل کا حکم آ گیا تھا اور انہوں نے اثر مغرب عشا سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو ان کی وہ نمازیں معتبر ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو آپ کہیے کہ ہوں گی اس لیے کہ ان کو تحویل قبلہ کا علم ہوا ہی نہیں ان کو تحویل قبلہ کی اطلاع ہوئی ہی نہیں اور بیت المقدس جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ حکم شریع تھا اس کے مطابق وہ عمل کر رہے تھے تو لہذا وہ نمازیں ان کی صحیح ہوں گی ان کے ارادے کا حکم نہیں دیا جائے گا یہ وسلّہ ماہ قوم فخر یہ اثر کا واقعہ ہے بس فخر رجول ممن صلاح ماہ ایک آدمی نکلا جو جس نے یہاں آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اب وہ ایک مسجد والوں کے پاس پہنچا تو یہ مسجد بنو حارثہ کی ہے بنو سلبا کی مسجد میں تحویل کا حکم آیا تھا اور یہ واقعہ بنو حارثہ کا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس آدمی نے کہا ارشد بلّہ تو ما رسول اللہ قبل مکہ فدارو کما قبل البید اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب قبلہ کی تحویل ہو گئی اور ایک آدمی کے کہنے پر وہ لوگ بیت المقدس کو چھوڑ کر اور بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو ایک آدمی کی خبر تو مفید زن ہوتی ہے بیت المقدس کا قبلہ ہونا یقینی تھا سولہ مہینے سے سارے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف حکم آ گیا تو یہ خبر خبر واحد ہے اور خبر واحد مفید لزن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے حکم قطعی نہیں چھوڑا جا سکتا تو اس کا جواب یہ کہ نہیں خبر واحد اگر قرائن کے ساتھ ہو تو پھر وہ مفید یقین کی ہوتی ہے ایک آدمی ہے بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کی بیماری کی حالت میں برابر حکیم آ رہے ہیں ڈاکٹر آ رہے ہیں اس کے مرض کی کیفیات دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے دوائیں تجویز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دم گھر میں سے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ آواز سن کر ایک آدمی جا کے کہتا ہے فلاں کا انتقال ہو اب ایک آدمی کہہ رہا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس ایک آدمی کے کہنے پر یقین کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا کیا جاتا اس لیے کہ خرائب موجود وہ بیمار ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے حکیم آ رہے ہیں ڈاکٹر آ رہے ہیں تیمار دار پریشان ہیں یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں اور پھر وہاں سے رونا شروع کر دے عورتیں تو ان عورتوں کے رونے کو سن کر وہ آدمی اگر اس کی موت کی خبر دیتا ہے تو ان تمام قرائن کی موجودگی میں گواہ یقین ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا تو یہاں بھی کہ قد قدرا تقلج ہی کا فصما فلن کا قبل فول کا شطر المسد الحرام آپ باقاعدہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ بنا دیا جائے ابھی آپ کے سامنے ہی یہاں گزر اور میں نے بتایا کہ اس لیے خواہش رکھتے تھے کہ وہ قبلہ ابراہیمی تھا اس لیے خواہش رکھتے تھے کہ وہ آپ کے شہر مکے کا قبلہ تھا وغیرہ وغیرہ تو یقین کا فائدہ ہو گیا یہ جو میں وہاں سے یہاں تک آتا ہوں اس سے میری حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے جو ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوتا ہے وہاں سے یہاں تک اب میں گھر جاؤں گا تو یہی کیفیت ہوگی تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد سکون کے بعد پھر حالت بہتر ہوگی